حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم جاہلیت میں دم جھاڑ کیا کرتے تھے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے آپ نے فرمایا اپنے دم مجھے بتاؤ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں بشرتے کے شرک نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیاسی